عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی مشق کے ٹیلے پر ہوں گے قیامت کے دن پہلا وہ غلام جو اللہ کا اور اپنے مالکوں کا حق ادا کرے دوسرا وہ آدمی جو کسی قوم کی امامت کرے اور وہ اس سے راضی ہوں اور تیسرا وہ آدمی جو رات اور دن میں نماز کے لیے پانچ بار بلاتا ہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھیاسی یہ حدیث ضعیف ہے